نمبر چار سابقہ گناہ ختم عن ابن شماسة المهري رضي الله عنه قال حضرنا عام بن لاسی رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت عی يغفر لي قال امہ علمت تََََََََََََََََََََََ السلام يهدم ما كان قبله نہ قبل تهدم ما كان قبلها دم الحج يهدم ما كان قبله كيا نہ حضرت عبد الرحمن بن شماسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت عامر بن آس رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے ان کا آخری وقت قریب تھا وہ بہت دیر روتے رہے اور پھر ان کے بیٹے اور ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا جب اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈالی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ روک لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا آپ کو اے عمر میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو میں نے عرض کیا یہ شرط کہ میری مغفرت کر دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ نہیں جانتے اے عمر کہ اسلام پہلے والے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت پہلے کے تمام گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور حج بھی سابقہ تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے